افضل حج کون سا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حاجی کی صفت کیا ہے یعنی حاجی کی کیا حالت ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر غبار آلود بال پراگندہ اور پسینے اور میل کی وجہ سے بو آتی ہو یعنی زیب و زینت کو ترک کرنے والا ہو ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ کون سا حج افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے اور قربانی یا حدی کا خون بہائے جائے ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ راستہ کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے فرمان ولی اللہ علیہ استطاع منیصطف سبیلا میں تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد زاد راہ اور سواری ہے کہتے ہوئے اٹھے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں وقوف کے لیے کیے ہوئے تھا کہ اچانک وہ اپنی سواری سے گر پڑا اور اس کی سواری نے سر کچل کر اسے مار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کو اس کے آرام والے انہی دو کپڑوں میں کفن دے دو اور اس کا سر نہ ڈھانپو اور نہ ہی اسے حنوط خوشبو لگاؤ بس بے شک یہ قیامت کے دن تلویہ پڑھتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھے گا مسلمانوں شکر کرو حج بیت اللہ کا پوری عظمت پوری شان کے ساتھ ہر سال قائم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے بڑے بڑے فتنے کعبہ شریف کے خلاف اٹھے کئی بار منحوس طیارے خطرناک بم اٹھائے روانہ ہوئے کچھ ظالموں نے روزہ اطار و مسجد نبوی کو ویران کرنے کی بڑی خوفناک سازشیں کی کئی فتنے حج کا معنی مطلب بدلنے کو بھی اٹھے کئی کئی بہروپیوں نے حج کے منسوخ ہونے کے فتوے بھی دیے حجاز کا وہ خطہ جہاں کعبہ شریف ہے اسے مکمل طور پر سیلابوں میں گم کرنے کی کوششیں بھی ہوئیں کہ بس سمندر ہی سمندر نظر آئے مگر ساری تدبیریں مکڑی کا جالا بن گئیں وہ دیکھو کعبہ شریف کس شان سے کھڑا ہے اور لاکھوں مسلمان اس کے گرد دیوانہ وار گھوم کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور عظمت کا اقرار کر رہے ہیں مسلمانوں شکر کرو کعبہ شریف بھی تمہارا اور حج مبارک بھی تمہارا تمہارے سوا نہ کسی کے پاس کعبہ نہ کسی کے پاس حج